کرے اس کے بعد دعا پڑے باللہ من شر و شر رہا اعوذ باللہ من شر شیطان و شر رہا باللہ من شر و شر رہا خواب کا اثر زائل ہو گیا اگر اس کے باوجود دل میں وسوسہ شیطان ڈالتا کہ آج تم نے یہ خواب دیکھا ہے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو یہ دعا پڑھے